رب لغوی تحقیق اس لفظ کا مادہ را با با ہے جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے پھر اسی سے تصرف خبرگیری اصلاح حال اور اتمام و تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا پھر اسی بنیاد پر فوقیت سیادت مالکیت اور آقائی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے لغت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں ایک پرورش کرنا نشو و نما دینا بڑھانا مثلا ربیب اور ربیبہ پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں نیز اس بچے کو بھی ربیب کہتے ہیں جو سوتیلے باپ کے گھر پرورش پائے پالنے والی دائی کو ربیبہ کہتے ہیں رابع سوتیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کی پرورش کرتی ہے اسی مناسبت سے راب سوتیلے باپ کو کہتے ہیں مربب یا مربع اسی دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ رکھی جائے ربا رب ربن کے معنی اضافہ کرنے بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں جیسے ربن احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کر دی نمبر دو سمیٹنا جمع کرنا فراہم کرنا مثلا کہیں گے فلان یا رب الناس یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں جمع ہونے کی جگہ کو مرب کہیں گے سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب کہیں گے نمبر تین خبر گیری کرنا اصلاح حال کرنا دیکھ بھال کرنا اور کفالت کرنا مثلا ربا غیاتہ کے معنی ہوں گے کہ فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ابو سفیان نے صفوان سے کہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت یعنی سرپرستی میں لے لے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ حوازن کا کوئی آدمی ایسا کرے نمبر چار فوقیت بالادستی سرداری حکم چلانا تصرف کرنا مثلا رب فلان قوم یعنی فلاں شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا اسی حساب سے ربیت القوم یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا نمبر پانچ مالک ہونا مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار اور اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ یعنی جائیداد اور جائیداد کے مالک کو رب الدیع کہتے ہیں آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے اور عبد یعنی غلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے غلطی سے لفظ رب کو محض پروردگار کے مفہوم تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ربوبیت کی تعریف میں یہ فقرہ چل پڑا ہے کہ ہوا انش حالا فحالا فحالن حد تمام یعنی ایک چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر پایا تکمیل کو پہنچانا حالانکہ یہ اس لفظ کے وسیع معنی میں سے صرف ایک معنی ہے اس کی پوری وسطوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ حسب ذیل مفہومات پر حاوی ہے نمبر ایک پرورش کرنے والا ضروریات بہم پہنچانے والا تربیت اور نشم و نما دینے والا نمبر دو کفیل خبرگیراں دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار نمبر تین وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس میں متفرق اشخاص جمع ہوتے ہوں نمبر چار سید مطاع سردار زی اقتدار جس کا حکم چلے جس کی فوقیت و بالادتی تسلیم کی جائے جس کو تصرف کے اختیارات ہوں نمبر پانچ مالک آقا قرآن میں لفظ رب کے استعمالات قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معنی میں آیا ہے کہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو معنی مراد ہیں کہیں اس سے زائد اور کہیں پانچوں معنی مراد ہیں اس بات کو ہم آیات قرآنی سے مختلف مثالیں دے کر واضح کریں گے پہلے معنی میں اللہ انہ ربی احسن سورہ یوسف اس نے کہا اللہ کی پناہ وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے دوسرے معنی میں جس کے ساتھ پہلے معنی کا تصور بھی کم و بیش شامل ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورة الشعراء تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا جو میری رہنمائی کرتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون سورة النحل تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ ہی سے حاصل ہوئی ہے پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی کی طرف تم گھبرا کر رجوع کرتے ہو مگر جب وہ تم پر سے مصیبت ٹال دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل سورة الانعام کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور رب کو تلاش کروں حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے رب المشرق والمغرب لا الا هو فاتخذه فتح سورة المزمل وہ مغرب اور مشرق کا رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تیسرے معنی ہیں ہوا ربکم و الیہ ترجعون سورہ ہود وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم پلٹا کر لے جائے جاؤ گے ثم الہ ربکم مرجعکم سورة سورت پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے قل یجمع بیننا ربنا سورہ سبا کہو کہ ہم دونوں فریقوں کو ہمارا رب جمع کرے گا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون سورة الانعام زمین میں چلنے والا کوئی جاندار اور ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری ہی طرح ایک امت نہ ہو اور ہم نے اپنے دفتر میں کسی کے اندراج سے کوتاہی نہیں کی ہے پھر وہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَافِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سورہ یاسین اور جو ہی کہ سور پھونکا جائے گا وہ سب اپنے ٹھکانوں سے اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے چوتھے معنی جس کے ساتھ کم و بیش تیسرے معنی کا تصور بھی موجود ہے اتخذوا احبارهم ورحبانہم اربابا من دون اللہ سورة التوبہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ سورة آل عمران اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے دونوں آیتوں میں ارباب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما اور پیشوا مان لیا ہو جن کے امر و نہیں ضابطہ و قانون اور تحلیل و تحریب کو بلا کسی سند کے تسلیم کیا جاتا ہو جنہیں بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار سمجھا جاتا ہو اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ پھر آگے ہے وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه سورہ یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا پھر آگے اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا اور اس کو اپنے رب سے یوسف کے ذکر کرنے کا خیال نہ رہا فلما الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربی بن علیم سورہ یوسف جب پیغام لانے والا یوسف کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے میرا رب تو ان کی چال سے باخبر ہی ہے ان آیات میں یوسف علیہ السلام نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعون مصر کو ان کا رب قرار دیا ہے اس لیے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اس کو امرنحی کا مالک تسلیم کرتے تھے تو وہی ان کا رب تھا برعکس اس کے خود یوسف علیہ السلام اپنا رب اللہ کو قرار دیتے تھے کیونکہ وہ فرعون کو نہیں صرف اللہ عز و جل کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب نہیں مانتے تھے پانچویں معنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ سورہ قریش لہذا انہیں اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کی رزق رسانی کا انتظام کیا ہے اور انہیں بد امنی سے محفوظ رکھا ہے سبحان ربک رب العزتی عما یصفون سورة الصافات تیرا رب جو عزت و اقتدار کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون سورة الانبیاء اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صورت المؤمنون پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش بزرگ کا مالک کون ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق وہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اور سب چیزوں کا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى سورة النجم اور یہ کہ شعرہ کا مالک بھی وہی ہے ربوبیت کے باب میں گمراہ قوموں کے تخیلات ان شواہد سے لفظ رب کے معنی بالکل غیر مشتبہ طور پر معین ہو جاتے ہیں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ربوبیت کے متعلق گمراہ قوموں کے وہ کیا تخیلات تھے جن کی تردید کرنے کے لیے قرآن آیا اور کیا چیز ہے جس کی طرف قرآن بلاتا ہے اس سلسلے میں زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن گمراہ قوموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کو الگ الگ لے کر ان کے خیالات سے بحث کی جائے تاکہ بات بالکل منقح ہو جائے قوم نوح سب سے پہلی قوم جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے قرآن کے بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں ان کا یہ قول خود قرآن نے نقل کیا ہے المؤمنون یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا ایک انسان یہ دراصل تم پر اپنی فضیلت جمانا چاہتا ہے ورنہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا انہیں اللہ کے خالق ہونے اور پہلے اور دوسرے معنی میں اس کے رب ہونے سے بھی انکار نہ تھا چنانچہ نوح علیہ السلام جب ان سے کہتے ہیں کہ ہوا ربکم و الیہ ترجعون سورہ ہود پھر آگے ربکم کان غفارا سورہ نوح میں اور پھر سورہ نوح ہی میں الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے یا زمین و آسمان کو اور ہم کو اس نے پیدا نہیں کیا یا زمین و آسمان کا یہ سارا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے اس لیے تو نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت ان ان کے سامنے الفاظ میں پیش کی کہ کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے ورنہ وہ اگر اللہ کے الہ ہونے سے انکار کرتے ہوتے تو دعوت کے الفاظ تو یہ ہوتے اتخذ اللہ الہ کہ اللہ کو اپنا الہ بنا لو اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان نزا کس بات پر تھی آیات قرآنی کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بنا نزا دو باتیں تھیں ایک یہ کہ نوح علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے جسے تم بھی مانتے ہو کہ تمہیں اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے دراصل وہی اکیلا تمہارا الہ ہے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کوئی اور ہستی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی مشکلیں آسان کرنے والی دعائیں سننے والی اور مدد کو پہنچنے والی ہو لہٰذا تم اسی کے آگے سر نیاز کو جھکاؤ یا قوم عبد اللہ من الہ پھر آگے رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی اے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے پھر آگے مگر میں رب العالمین کی طرف سے پیغام بر ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں برعکس اس کے وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ رب العالمین تو اللہ ہی ہے مگر دوسرے بھی خدائی کے انتظام میں تھوڑا بہت دخل رکھتے ہیں اور ان سے بھی ہماری حاجتیں وابستہ ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو الہ مانیں گے وقالوا لا تذرن تذرن آلهتكم ولا ولا ولا ودا يغوث ويعوق ونسرا سورہ نوح ان کے سرداروں اور پیشواؤں نے کہا کہ لوگوں اپنے الہوں کو نہ چھوڑو ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق معاشرت تمدن سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت اور اقتدار اسی کا ہے وہی رہنما وہی قانون ساز وہی صاحب امر نہیں بھی ہے اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیے ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا برعکس اس کے نوح علیہ السلام کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو تمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو اور وہ اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکام تمہیں میں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو انی لکم رسول امین فتق اللہ صورت الشعراء میں تمہارے لیے اللہ کا معتبر رسول ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قوم عاد قوم نوح کے بعد قرآن عاد کا ذکر کرتا ہے یہ قوم بھی اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی اس کے الہ ہونے سے بھی اس کو انکار نہ تھا جس معنی میں نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی اس معنی میں یہ قوم بھی اللہ کو رب مان رہی تھی البتہ بنائے نزا وہی دو امور تھے جو اوپر قوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں چنانچہ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ آگے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے پھر آگے انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم بس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی آ رہی ہے لو اللہ ربنا قالو ملائکہ سورہ حامیم سجدہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ سورہ ہود اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکام ماننے سے انکار کیا اس کے رسولوں کی اطاعت قبول نہ کی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی اختیار کی قوم ثمود اب ثمود کو لیجئے جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی اصولاً اس کی گمراہی بھی اسی قسم کی تھی جو نو جو قوم نوح اور قوم عاد کی بیان ہوئی ہے ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے سے انکار نہ تھا اس کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا بلکہ انکار اس بات سے تھا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اور ربوبیت اپنے تمام معانی کے ساتھ اکیلے اللہ ہی کے لیے خالص ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی فریاد رس حاجت روا اور مشکل کشا ماننے پر اصرار کرتے تھے اور اپنی اخلاقی و تمدنی زندگی میں اللہ کے بجائے اپنے سرداروں پیشواؤں کی اطاعت کرنے اور ان سے اپنی زندگی کا قانون لینے پر مصر تھے یہی چیز بالآخر ان کے ایک فسادی قوم بن جانے اور مبتلا عذاب ہو جانے کی موجب ہوئی اس کی توضیح حسب ازیل آیات سے ہوتی ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ سورہ فصلت اے محمد اگر یہ لوگ تمہاری پیروی سے منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ آد اور سمود کو جو سزا ملی تھی ویسی ہی ایک ہولناک سزا سے میں تم کو ڈراتا ہوں جب ان قوموں کے پاس ان کے پیغمبر آگے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہٰذا تم جو کچھ لے کر آئے ہو اسے ہم نہیں مانتے وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فراغي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا سورہ حود اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی پرستش و بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے پھر آگے انہوں نے کہا صالح اس سے پہلے تو ہمیں بڑی امیدیں تم سے تھیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون سورة الشعراء جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے بچاؤ کی کوئی فکر نہیں دیکھو میں تمہارے اللہ کا معتبر رسول ہوں لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے بچو اور میری اطاعت قبول کرو پھر آگے اور ان حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قوم ابراہیم و نمرود اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا نمبر آتا ہے اس قوم کا معاملہ خاص طور پر اس لیے اہم ہے کہ اس کے بادشاہ نمرود کے متعلق یہ عام غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کا منکر اور خود خدا ہونے کا مدعی تھا حالانکہ وہ اللہ کی ہستی کا قائل تھا اس کے خالق و مدبر کائنات ہونے کا معتقد تھا اور صرف تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا نیز یہ بھی عام غلط فہمی ہے کہ یہ قوم اللہ سے بالکل ناواقف تھی اور اس کے الہ اور رب ہونے کے سرے سے قائل ہی نہ تھی حالانکہ فی الواقع اس قوم کا معاملہ قوم نوح قوم عاد اور قوم سموج سے کچھ بھی مختلف نہ تھا وہ اللہ کے وجود کو بھی مانتی تھی اس کا رب ہونا اس کا خالق ارد و سما ہونا اور مدبر کائنات ہونا بھی اسے معلوم تھا اس کی عبادت سے بھی وہ منکر نہ تھی البتہ اس کی گمراہی یہ تھی کہ ربوبیت بمانا دوم میں اجرا میں فلکی کو حصے دار سمجھتی تھی اور اس بنا پر اللہ کے ساتھ ان کو بھی معبود قرار دیتی تھی اور ربوبیت بمانا سوم و چہارم و پنجم کے اعتبار سے اس نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا قرآن کی تصریحات اس بارے میں اتنی واضح ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کس طرح لوگ اصل معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے آغاز ہوش کا وہ واقعہ لیجئے جس میں نبوت سے پہلے ان کی تلاش حق کا نقشہ کھینچا گیا ہے فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين سورة الأنعام جب اس پر رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں میں میں بھی ان گمراہ لوگوں شامل نہ ہو جاؤں پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی چھپ گیا تو وہ پکار اٹھا کہ اے برادران قوم جو شرک تم کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں میں نے تو سب طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ اس کی طرف پھیر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں خط کشیدہ فقروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی اس میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کا تصور اور اس ذات کے رب ہونے کا تصور ان سیاروں کی ربوبیت کے تصور سے الگ موجود تھا اور آخر کیوں نہ موجود ہوتا جبکہ یہ لوگ ان مسلمانوں کے نسل سے تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی قریبی رشتہ دار ہمسایہ اقوام عاد اور سمود میں پیدر پے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دین اسلام کی تجدید بھی ہوتی چلی آ رہی تھی جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم پس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے فاطر السماوات والارض اور رب ہونے کا تصور تو اپنے ماحول سے مل چکا تھا البتہ جو سوالات ان کے دل میں کھٹکتے تھے وہ یہ تھے کہ نظام ربوبیت میں اللہ کے ساتھ چاند سورج اور سیاروں کے شریک ہونے کا جو تخیل ان کی قوم میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنا پر یہ لوگ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ کہاں تک مبنی بر حقیقت ہے چنانچہ نبوت سے پہلے اسی کی جستجو انہوں نے کی اور طلوع و غروب کا انتظام ان کے لیے امر واقعی تک پہنچنے میں دلیل راہ بن گیا کہ فاطر السماوات والارض کے سوا کوئی رب نہیں ہے اسی بنا پر چاند کو غروب ہوتے دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب یعنی اللہ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو خوف ہے کہ کہیں میں بھی حقیقت تک رسائی پانے سے نہ رہ جاؤں اور ان مظاہر سے دھوکہ نہ کھا جاؤں جن سے میرے گرد پیش لاکھوں انسان دھوکہ کھا رہے ہیں پھر جب ابراہیم علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے اور انہوں نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا تو جن الفاظ میں وہ اپنی دعوت پیش فرماتے تھے ان پر غور کرنے سے وہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا اور آخر میں ان سے کس طرح ڈر سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کی الہیت اور ربوبیت میں شریک ہونے پر اللہ نے تمہارے پاس کوئی سند نہیں بھیجی ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سورہ مریم تم اللہ کے سوا اور جن جن سے دعائیں مانگتے ہو ان سے میں دست کش ہوتا ہوں قال بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن پھر آگے قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم سورة الانبیاء کہا تمہارا رب تو صرف آسمانوں اور زمین کا رب ہی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے پھر آگے کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون افكن الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين سوره الصفات جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم یہ کس کی عبادت کر رہے ہو کیا اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ الہوں کی بندگی کا ارادہ ہے پھر رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ سورة الممتحنہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھی مسلمانوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تمہارے طریقے کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت کی بنا پڑ گئی ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام ارشادات کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب وہ لوگ نہ تھے جو اللہ سے بالکل ناواقف اور اس کے رب العالمین اور معبود ہونے سے منکر یا خالی اس ذہن ہوتے بلکہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ ربوبیت بمانا اول دوم اور الہیت میں دوسروں کو شریک قرار دیتے تھے اسی لیے تمام قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی ہستی اور اس کے الہ اور رب ہونے کا قائل کرنے کی کوشش کی ہو بلکہ ہر جگہ وہ دعوت اس چیز کی دیتے ہیں کہ اللہ ہی رب اور الہ ہے اب نمرود کے معاملے کو لیجئے اس سے ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہوئی اسے قرآن اس طرح نقل کرتا ہے الم تر الى الذي الذي الذي حاج ابراهيم ابراهيم ابراهيم في ربه ان اتاه الله الله الملك اذ قال قال قال ربي يحيي ويميت انا احيي واميت فان ياتي بالشمس من من المشرق فات بها المغرب فبهت كفر تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی اس بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو اس نے کہا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے ابراہیم نے کہا اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اب تو ذرا اسے مغرب سے نکال یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا بلکہ اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کسے تسلیم کرتے ہیں نمرود اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی ہستی کو مانتی تھی دوسرے جب تک وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا وہ ایسی سریح احمقانہ بات کبھی نہ کر سکتا تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے بس دراصل اس کا دعویٰ یہ نہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا رب السماوات والارض ہوں بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے اور یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی اسے ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا کیونکہ اس اعتبار سے تو وہ خود چاند اور سورج اور سیاروں کی ربوبیت کا قائل تھا البتہ وہ تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بنتا تھا یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں اس کے سارے باشندے میرے بندے میرا مرکزی اقتدار ان کے اجتماع کی بنیاد ہے اور میرا فرمان ان کے لیے قانون ہے ان اللہ الملک کے الفاظ سریحن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دعوی ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کے زام پر تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رائیت میں سے ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نوجوان اٹھا ہے جو نہ چاند اور سورج اور سیاروں کو فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے اور نہ بادشاہ وقت کی سیاسی و تمدنی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کو تعجب ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر دریافت کیا کہ آخر تم کسے رب رب مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ میرا وہ ہے جس کے کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت اختیارات ہیں مگر اس جواب سے وہ بات کی تہ کو نہ پہنچ سکا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ربوبیت ثابت کرنی چاہی کہ زندگی اور موت کے اختیارات تو مجھے حاصل ہیں جسے چاہوں قتل کرا دوں اور جس کی چاہوں جان بخشی کر دوں تب ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک تنہا اللہ ہی رب ہے اس نظام کائنات میں کسی دوسرے کی ربوبیت کے لیے گنجائش ہی کہاں ہو سکتی ہے جبکہ سورج کے طلوع اور غروب پر وہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتا نمرود آدمی ہوش تھا اس دلیل کو سن کر اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ فی الواقع اللہ کی اس سلطنت میں اس کا دعوی ربوبیت بجز ایک زام باطل کے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ دم بخود ہو کر رہ گیا مگر نفس پرستی اور شخصی اور خاندانی اغراض کی بندگی ایسی دامنگیر ہوئی کہ حق کے ظہور کے باوجود وہ خود مختارانہ حکمرانی کے منصب سے اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا دل قوم الظالمین یعنی اس ظہور حق کے بعد جو رویہ اسے اختیار کرنا چاہیے تھا اسے اختیار کرنے کے لیے جب وہ تیار نہ ہوا اور اس نے غاسبانہ روائی کر کے دنیا پر اور خود اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ہدایت کی روشنی عطا نہ کی کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر زبردستی اپنی ہدایت مسلط کر دے قوملوت قوم ابراہیم کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جس کی اصلاح پر ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوت علیہ السلام معمور کیے گئے تھے اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اللہ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 العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون سورة الشعراء जब उनके भाई लूत सलाम ने उनसे कहा कि तुम तकवा اختیار کرو گے دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں لہٰذا اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو اس کام پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میرا معاوضہ تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے کیا دنیا کے لوگوں میں سے تم لڑکوں کی طرف جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو تم بڑے ہی حد سے گزرنے والے ہو ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار ہونے کے منکر نہ ہوں چنانچہ جواب میں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے یا وہ پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا ہے بلکہ کہتے ہیں اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ملک سے نکال کر باہر کیے جاؤ گے صورت الشعراء دوسری جگہ اس واقعے کو یوں فرمایا گیا ہے ولوط الاقال لقومه انکم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين سورۃ العنکبوت اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے قوم سے کہا کہ تم لوگ وہ فعل شنیع کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلس میں علانیہ ایک دوسرے کے سامنے بدکاریاں کرتے ہو تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو کیا یہ جواب کسی منکر خدا قوم کا ہو سکتا تھا بس معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الوحیت و ربوبیت نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے لیکن اپنے اخلاق تمدن اور معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول کی ہدایت پر چلنے کے لیے تیار نہ تھے قوم شعیب اس کے بعد اہل مدن اور اصحاب العقاہ کو لے لیجئے جن میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے وجود اور اس کے الہ اور رب ہونے کے قائل تھے یا نہ تھے ان کی حیثیت دراصل ایک ایسی قوم کی تھی جس کی ابتدا اسلام سے ہوئی اور بعد میں وہ عقائد و اعمال کی خرابیوں میں مبتلا ہو کر بگڑتی چلی گئی بلکہ قرآن سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مومن ہونے کے بھی مدعی تھے چنانچہ بار بار شعیب علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تمہیں یہ کرنا چاہیے شعیب علیہ السلام کی ساری تقریروں اور ان کے جوابات کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کو مانتی تھی اسے معبود اور پروردگار بھی تسلیم کرتی تھی مگر دو طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی ایک یہ کہ وہ فوقل فطری معنی میں اللہ کے سوا دوسروں کو بھی الہ اور رب سمجھنے لگی تھی اس لیے اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے مختص نہ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 سورة الأعراف اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن ہدایت آ چکی ہے پس تم ناپ تول ٹھیک کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح کی جا چکی تھی اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم مومن ہو پھر آگے اگر تم میں سے ایک گروہ اس ہدایت پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نقل انت الحلیم الرشید اے برادران قوم پیمانے اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے پورے ناپو اور تولو لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھرو اللہ کی عنایت سے کاروبار میں جو بچت ہوتی ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا یا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ داتا سے ہوتی چلی آ رہی ہے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ترک کر دیں تم ہی تو ایک بردبار اور راست باز رہ گئے ہو آخری خط کشیدہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ربوبیت و الوحیت کے بارے میں ان کی اصل گمراہی کیا تھی فرعون اور آل فرعون اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جس کے باب میں نمرود اور اس کی قوم سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا ہونے کا مدعی تھا یعنی اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق ارض و سما ہوں اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اس کے دعوے پر ایمان لاتی تھی حالانکہ قرآن و تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوحیت و ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی نمرود کسی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی قوم نمرود کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرستانہ زد اور متعصبانہ ہٹ درمی پیدا ہو گئی تھی اور اس لیے محض اناد کی بنا پر اللہ کو الہ اور رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا اگرچہ دلوں میں اس کا اعتراف چھپا ہوا تھا جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال ہے اصل واقعات یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب مصریوں میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم پھیلانے میں صرف کر دی اور سرزمین مصر پر اتنا گہرا نقش مرتسم کیا کہ صدیوں تک کسی کے مٹائے نہ مٹ سکا اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کر لیا ہو مگر یہ ناممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص اللہ سے نا واقف رہ گیا ہو اور یہ نہ جان گیا ہو کہ وہی خالق ارض و سما ہے یہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم سے کم اتنا اثر ہی مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الہ العلیہ اور رب الارباب تسلیم کرتا تھا اور کوئی مصری اللہ کی الوحیت کا منکر نہ رہا تھا البتہ جو ان میں کفر پر قائم رہ گئے تھے وہ الوحیت و ربوبیت وہ الوحیت و ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے یہ اثرات موسا علیہ السلام کی بیست کے وقت تک باقی تھے چنانچہ اس کا شریح ثبوت وہ تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں ایک قبطی سردار نے کی تھی جب فرعون نے موسا علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام چھپائے تھا بقرار هكر بولوتها أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد پھر آگے ہے یا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب پھر کچھ آیات بعد ویا قومی مالی ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار سورة المؤمن کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لے آیا ہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس انجام سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہو کے رہے گا یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح کا راستہ نہیں دکھاتا اے برادران قوم آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے زمین میں تم غالب ہو مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا اے برادران قوم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو بڑی بڑی قوموں پر آ چکا ہے اور وہی انجام تمہارا نہ ہو جو قوم نوح اور عاد اور سمود اور بعد کی قوموں کا ہوا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے رہے جسے وہ لائے تھے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا پھر آگے اور اے برادران قوم یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے اور میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست اور بخشنے والا ہے یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا اثر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس وقت تک باقی تھا اور اس جلیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ تھی کہ اللہ کی ہستی سے بالکل ہی واقف نہ ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب و الہ ہے اور قوائے فطرت پر اس کا غلبہ و قہر قائم ہے اور اس کا غزب کوئی ڈرنے کی چیز نہیں اس کے آخری فقرے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوحیت اور ربوبیت کی قطعی منکر نہ تھی بلکہ اس کی گمراہی وہی تھی جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکی ہے یعنی ان دونوں حیثیتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شبہ جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون موسا علیہ السلام کی زبان سے انا رسول رب العالمین سن کر پوچھتا ہے وما رب رب العالمین العالمین کیا چیز ہے اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا کہ میں موسا کے الہ کو دیکھوں حضرت موسا علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا اس قسم کے فقرات کو دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی ذہن تھا اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہی نہیں ہوا تھا کہ آ جناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیمات مصر میں پھیل گئی تھیں بلکہ حکومت میں جو اقتدار ان کو حاصل ہوا تھا ان کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت با اثر ہو گئے تھے تین چار سو سال تک یہ اسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا پھر وہاں اسرائیلیوں کے خلاف قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے یہاں تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور ایک مصری قوم پرست خاندان فرما روا ہو گیا ان نئے فرما رواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور کچلنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دور یوسفی کے ایک ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایات کو تازہ کرنے کی کوشش کی اس حالت میں جب موسا علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے یہی اناد اور ہٹ دھرمی کا جذبہ تھا جس کے بنا پر فرعون چندرا چندرا کر حضرت موسا علیہ السلام سے پوچھتا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے میرے سوا الہ کون ہو سکتا ہے ورنہ دراصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا اس کی اور اس کے اہل دربار کی جو گفتگویں اور موسا علیہ السلام کی جو تقریر قرآن میں آئی ہیں ان سب سے یہ حقیقت بین طور پر ثابت ہوتی ہے مثلا ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ موسا اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے فلولا القی علیہ من ذهب او جاء معه تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتے صف بستہ ہو کر اس کے ساتھ کیوں نہ آئے الزخرف کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا تھا جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی ذہن ہوتا اور ایک موقع پر فرعون اور موسا علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے فقولا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا سورہ بنی اسرائیل پس فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا تھا کہ تیری عقل خبت ہو گئی ہے موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب زمین و آسمان کے سوا کسی اور کی نازل کی ہوئی نہیں ہیں مگر میرا خیال ہے کہ اے فرعون تیری شامت ہی آ گئی ہے ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے فرعونیوں کی قلبی حالت اس طرح بیان فرمائی ہے کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصُرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا سورة النمل جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے علانیاں نمائیاں ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سریح جادو ہے ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے محض شرارت اور تکبر اور سرکشی کی بنا پر ماننے سے انکار کیا ایک اور مجلس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى سوره طه موسى نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے اللہ پر جھوٹ افترا نہ باندھو ورنہ وہ سخت عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا اور افطرا جس نے بھی باندھا ہے وہ نامراد ہو کر ہی رہا ہے یہ سن کر لوگ آپس میں رد و قد کرنے لگے اور خفیہ مشورہ ہوا جس میں کہنے والوں نے کہا کہ یہ دونوں موسا اور ہارون تو جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو مٹا دیں ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور افطرا کے انجام سے خبردار کرنے پر ان کے درمیان رد و قد اسی لیے شروع ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہیں تھوڑا بہت اثر اللہ کی عظمت اور اس کے خوف کا موجود تھا لیکن جب ان کے قوم پرست حکمران طبقے نے سیاسی انقلاب کا خطرہ پیش کیا اور کہا کہ موسا اور ہارون کی بات ماننے کا انجام یہ ہوگا کہ مصریت پھر اسرائیلیت سے مغلوب ہو جائے گی تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے اور سب نے بالاتفاق اتفاق رسولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم بآسانی یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ موسا اور فرعون کے درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی اور فرعون کس معنی میں الوحیت اور ربوبیت کا مدعی تھا اس غرض کے لیے قرآن کی حسب ذیل آیات ترتیب وار ملاحظہ کیجیے ایک فرعون کے درباریوں میں سے جو لوگ موسا علیہ السلام کی دعوت کا استحصال کرنے پر زور دیتے تھے وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں اتدر و آپ موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے اور آپ کے الہوں کو چھوڑ دے دوسری طرف انہی درباریوں میں سے جو شخص موسا علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا وہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے تدعوننی لأکفر باللہ و اشرک کا ما لیس لی سلی علم صورت المؤمن تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک کروں جن کے شریک ہونے کے لیے میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو تاریخ و آثار قدیمہ کے ذریعے سے ہمیں اس زمانے کے اہل مصر کے تعلق سے حاصل ہوئی ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اور اس کی قوم کے لوگ بھی ربوبیت کے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض دیوتاؤں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری معنوں میں خدا ہونے کا مدعی ہوتا یعنی اگر اس کا دعویٰ یہی ہوتا کہ سلسلہ اسباب پر وہ خود حکمران ہے اور اس کے سوا زمین و آسمان کا الہ اور رب کوئی اور نہیں ہے تو وہ دوسرے الہوں کی پرستش نہ کرتا نمبر دو فرعون کے یہ الفاظ جو قرآن میں نقل کیے گئے ہیں کہ یا ایوہ الملأ ما علمت لکم من الہ غیری سورة القصص لوگوں میں تو اپنے سوا کسی کو الہ جانتا ہی نہیں ہوں پھر لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین سورة الشعراء اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام الہوں کی نفی کرتا تھا بلکہ اس کی اصل غرض موسا علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنا تھا چونکہ موسا علیہ السلام ایک ایسے الہ کی طرف بلا رہے تھے جو صرف فوقل فطری معنی ہی میں معبود نہیں ہے بلکہ سیاسی و تمدنی معنی میں امر نہیں کا مالک اور اقتدار اعلیٰ کا بھی حامل ہے اسی لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ایسا الہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے اور موسا علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اس معنی میں میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو جیل کی ہوا کھاؤ گے نیز قرآن کی ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ و آثار قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فرائن مصر محض حاکمیت مطلقہ ایپسلوٹ ساورنٹی ہی کے مدعینہ تھے بلکہ دیوتاؤں سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک طرح کی خدوسیت کا بھی دعویٰ رکھتے تھے تاکہ رعایا کے قلب و روح پر ان کی گرفت خوب مضبوط ہو جائے اس معاملے میں تنہا فرائنہ ہی منفرد نہیں ہیں دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی حاکمیت کے علاوہ فوق الفطری الوحیت و ربوبیت میں بھی کم و بیش حصہ بنانے کی کوشش کی ہے اور رعیت کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ مراسم ادا کرے لیکن دراصل یہ محض ایک ضمنی چیز ہے اصل مقصد سیاسی حاکمیت کا استحکام ہوتا ہے اور اس کے لیے فوق الفطری الوحیت کا دعویٰ محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے مصر میں اور دوسرے جاہلیت پرست ملکوں میں بھی ہمیشہ سیاسی زوال کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں کی الوحیت بھی ختم ہوتی رہی ہے اور تخت جس جس کے پاس گیا ہے الوحیت بھی اسی کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ہے نمبر تین فرعون کا اصلی دعویٰ فوق الفطری خدائی کا نہیں بلکہ سیاسی خدائی کا تھا وہ ربوبیت کے تیسرے چوتھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا رب اعلیٰ ہوں اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک ہوں یہاں کی حاکمیت مطلقہ کا حق مجھ ہی کو پہنچتا ہے یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری ہی مرکزی شخصیت ہے یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا قرآن کے الفاظ میں اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی ونادا فرعونفی قومی ہی قول یا قومی علی سلی ملک و مصرع وہ لنہار و تجریم تحتی صورت و ظخرف اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی دی کہ اے قوم کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں اور یہ نہریں میرے ماتحت نہیں چل رہی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ وہی بنیاد تھی جس پر نمرود کا دعوی ربوبیت مبنی تھا حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اور اسی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کا ہم اثر بادشاہ بھی اپنے اہل ملک کا رب بنا ہوا تھا نمبر چار موسا علیہ السلام کی دعوت جس پر فرعون اور آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا دراصل یہ تھی کہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے وہی تنہا فوق الفطری معنی میں بھی الہ اور رب ہے اور سیاسی و اجتماعی معنی میں بھی پرستش بھی اسی کی ہوگی بندگی و اطاعت بھی اسی کی اور پیروی قانون بھی اسی کی نیز یہ کہ سریح نشانیوں کے ساتھ اس نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے میرے ذریعے سے وہ اپنے امر نہیں کے احکام دے گا لہٰذا اس کے بندوں کے انعان اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے اسی بنا پر فرعون اور اس کے آیا نے حکومت بار بار کہتے تھے کہ یہ دونوں بھائی ہمیں زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے نظام مذہب و تمدن کو مٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے درپے ہیں ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد سورہ يهود ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور شریح نشان معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف بھیجا تھا مگر ان لوگوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا امر راستی پر نہ تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ سورة الدخان اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا ایک معزز رسول ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے شریح نشان معموریت پیش کرتا ہوں انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا سوره المزمل اے اہل مکہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ پکڑا قال قال فمر ربكما يا موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه فرعون نے کہا اے موسی تو آخر تمہارا رب کون ہے موسا نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی ہے پھر اسے اس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين سوره الشعراء فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے موسا نے جواب دیا زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو فرعون اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے بولا سنتے ہو موسا نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے آبا و اجداد کا رب بھی فرعون بولا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہیں موسا نے کہا مشرق اور مغرب اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو اس پر فرعون بول اٹھا کہ اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى سورہ طہ فرعون نے کہا اے موسی کیا تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے بے دخل کر دے وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه انی اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد صورت المؤمن اور فرعون نے کہا چھوڑ دو مجھے کہ میں موسا کو قتل کر دوں اور اپنے رب کو مدد کے لیے پکار دیکھے وہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا قالو ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى سرطا انہوں نے کہا یہ دونوں تو جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو مٹا دے ان تمام آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی ایک گمراہی جو ابتدا سے دنیا کی مختلف قوموں میں چلی آ رہی تھی ارض نیل میں بھی ساری ظلمت اسی کی تھی اور وہی ایک دعوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے موسا و ہارون علیہ السلام بھی اسی کی طرف بلاتے تھے یہود و نصارہ قوم فرعون کے بعد ہمارے سامنے بنی اسرائیل اور وہ دوسری قومیں آتی ہیں جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت اختیار کی ان کے متعلق یہ تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لوگ اللہ کے ہستی کے منکر ہوں گے یا اس کو الہ اور رب نہ مانتے ہوں گے اس لیے کہ خود قرآن نے ان کے اہل کتاب ہونے کی تصدیق کی ہے پھر سوال یہ ہے کہ ربوبیت کے باب میں ان کے عقیدے اور طرز عمل کی وہ کون سی خاص غلطی ہے جس کی بنا پر قرآن نے ان لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے اس کا مجمل جواب خود قرآن ہی سے ہمیں ملتا ہے خل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا قوم قد من قبل عن سواء السبیل سورة المائدہ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان قوموں کے فاسد خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہیں جنہوں نے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کیا اور خود بھی راہ راست سے بھٹک گئیں اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی قوموں کی گمراہی بھی اصلاً اسی نوعیت کی ہے جس میں ان سے پہلے کی قومیں ابتدا سے مبتلا ہوتی چلی آئی ہیں نیز اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ گمراہی ان کے اندر غلوب فی الدین کے راستے سے آئی ہے اب دیکھیے کہ اس اجمال کی تفصیل قرآن کس طرح کرتا ہے وقالت الہود عزیر ابن اللہ وقالت نسور الوسیح ابن اللہ سورة التوبہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي و ربکم یقیناً کفر کیا ان عیسائیوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی سورة المائدہ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد صورت المائدہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک الہ کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے ہی نہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهِينِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَا نَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ سورة المائدہ اور جب اللہ پوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا تو جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ میری کیا مجال تھی کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا ما كان لبشر ان ان يؤتيه الله الله الكتاب الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا كونوا عبادا لي من دون ولكن ربانيين بما كنتم كنتم تعلمون وبما تدرسون ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون سورة آل عمران کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکم اور نبوت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی بنو جس طرح تم اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کے درس دیا کرتے ہو اور نہ نبی کا یہ کام ہے کہ وہ تم کو یہ حکم دے کہ ملائکہ اور پیغمبروں کو رب بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو ان آیات کی روح سے اہل کتاب کی پہلی گمراہی یہ تھی کہ جو بزرگ ہستیاں انبیاء اولیاء ملائکہ وغیرہ دینی حیثیت سے قدر و منظرت کی مستحق تھیں ان کو انہوں نے ان کے حقیقی مرتبے سے بڑھا کر خدائی کے مرتبے میں پہنچا دیا کاروبار خداوندی میں انہیں دخیل و شریک ٹھہرایا ان کی پرستش کی ان سے دعائیں مانگی انہیں فوق الفطری ربوبیت و لوحیت میں حصے دار سمجھا اور یہ گمان کیا کہ وہ بخشش اور مددگاری اور نگہبانی کے اختیارات رکھ دی ہیں اس کے بعد ان کی دوسری گمراہی یہ تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اللہ التوبہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا یعنی نظام دینی میں جن لوگوں کی حیثیت صرف یہ تھی کہ خدا کی شریعت کے احکام بتائیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اخلاق کی اصلاح کریں انہیں رفتہ رفتہ یہ حیثیت دے دی کہ بے اختیار خود جس چیز کو چاہیں حرام اور جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا دیں اور کتاب الہی کی صنعت کے بغیر جو حکم چاہے دے دیں جس چیز سے چاہیں منع کر دیں اور جو سنت چاہیں جاری کر دیں اس طرح یہ لوگ انہی دو عظیم الشان بنیادی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں قوم نوح قوم ابراہیم عاد سمود اہل مدین اور دوسری قومیں مبتلا ہوئی تھیں ان کی طرح انہوں نے بھی فوقت طبعی ربوبیت میں فرشتوں اور بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا اور انہی کی طرح انہوں نے تمدنی و سیاسی ربوبیت اللہ کے بجائے انسانوں کو دی اور اپنے تمدن معاشرت اخلاق اور سیاست کے اصول و احکام اللہ کی صنعت سے بے نیاز ہو کر انسانوں سے لینے شروع کر دیے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ عز و جل نے فرمایا الم تر الدین اوتو نصیب من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت سورة النساء تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ ملا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مان رہے ہیں قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل سورة المائدة کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک فاسقین سے بھی زیادہ بدترین انجام کس کا ہے وہ جن پر اللہ عز و جل نے لانت کی جن پر اس کا غزب ٹوٹا جن میں سے بہت سے لوگ اس کے حکم سے بندر اور سور تک بنا دیے گئے اور انہوں نے تاغوت کی بندگی کی وہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں اور راہ راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جبت کا لفظ تمام اوہام و خرافات کے لیے جامع لفظ ہے جس میں جادو ٹونے ٹوٹکے کہانت فالگیری و نحس کے تصورات غیر فطری تاثرات غرض جملہ اقسام کے توہمات شامل ہیں اور تاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا گروہ یا ادارہ ہے جس نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہو اور بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خدا بندی کا علم بلند کیا ہو بس یہود و نصارہ جب مذکورہ بالا دو قسم کی گمراہیوں میں پڑ گئے تو پہلی قسم کی گمراہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہر قسم کے توہمات نے ان کے دلوں اور دماغوں پر قبضہ کر لیا اور دوسری گمراہی نے ان کو علماء اور مشائق اور زہاد و صوفیہ کی بندگی سے بڑھا کر ان جباروں اور ظالموں کی بندگی و اطاعت تک پہنچا دیا جو کھلم کھلا اللہ کے باغی تھے مشرقین عرب اب دیکھنا چاہیے کہ وہ عرب کے مشرقین جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور جو قرآن کے اولین مخاطب تھے اس باب میں ان کی گمراہی کس نوعیت کی تھی کیا وہ اللہ سے ناواقف تھے یا اس کی ہستی کے منکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے کہ انہیں وجود باری تعالیٰ کا معترف بنائیں کیا وہ اللہ کو الہ اور رب نہیں مانتے تھے اور قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ انہیں حق جل شانہ کی الہیت اور ربوبیت کا قائل کرے کیا انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار تھا یا وہ اللہ کو دعائیں سننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا نہیں سمجھتے تھے کیا ان کا خیال یہ تھا کہ لات منات عزا اور حبل اور دوسرے معبود ہی اصل میں کائنات کے خالق مالک رازق اور مدبر و منتظم ہیں یا وہ اپنے ان معبودوں کو قانون کا منبع اور اخلاق و تمدن کے مسائل میں ہدایت و رہنمائی کا سر چشمہ مانتے تھے ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب ہم کو قرآن سے نفی کی صورت میں ملتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے مشرقین نہ صرف یہ کہ اللہ کی ہستی کے قائل تھے بلکہ اسے تمام کائنات کا اور خود اپنے معبودوں تک کا خالق مالک اور خدا بند اعلیٰ مانتے تھے اس کو رب اور الہ تسلیم کرتے تھے مشکلات اور مصائب میں آخری اپیل وہ جس سرکار میں کرتے تھے وہ اللہ ہی کی سرکار تھی انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار نہ تھا ان کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں معبودوں کے بارے میں نہ تو یہ تھا کہ وہ ان کے اور کائنات کے خالق و رازق ہیں اور نہ یہ کہ یہ معبود زندگی کے تمدنی و اخلاقی مسائل میں ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں چنانچہ ذیل کی آیات اس پر شاہد ہیں قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون سورة المؤمنون اے نبی ان سے کہو زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے کہو پھر بھی تم نصیحت قبول نہیں کرتے کہو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے وہ کہیں گے اللہ کہو پھر بھی تم نہیں ڈرتے کہو ہر چیز کے شاہانہ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پناہ دینے کی طاقت کسی میں نہیں بتاؤ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے یہ صفت اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے صداقت ان کے سامنے پیش کر دی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق سورہ یونس وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے حتیٰ کہ جس وقت تم کشتی میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے رکھتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ طوفان میں گر گئے اس وقت سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے اس بلا سے ہم کو بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا سورہ بنی اسرائیل جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو اس ایک رب کے سوا اور جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے پھر جاتے ہو سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اپنے معبودوں کے متعلق ان کے جو خیالات تھے وہ خود انہی کے الفاظ میں قرآن اس طرح نقل کرتا ہے سورۃ الزمر جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی اور کارساز ٹھہرا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس پھر وہ اپنے معبودوں کے بارے میں اس قسم کا بھی کوئی گمان نہ رکھتے تھے کہ وہ مسائل زندگی میں ہدایت بخشنے والے ہیں چنانچہ سورہ یونس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہا قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق سورہ یونس ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں میں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے لیکن یہ سوال سن کر ان پر سکوت چھا جاتا ہے ان میں سے کوئی یہ جواب نہیں دیتا کہ ہاں لات یا منات یا عزا یا دوسرے معبود ہمیں فکر و عمل کی صحیح راہیں بتاتے ہیں اور وہ دنیا کی زندگی میں عدل اور سلامتی اور امن کے اصول ہمیں سکھاتے ہیں اور ان کے سر چشمہ علم سے ہم کو کائنات کے بنیادی حقائق کی معرفت حاصل ہوتی ہے تب اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون سوره يونس کہو مگر اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ کون اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو ان تصریحات کے بعد اب یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ ربوبیت کے بارے میں ان کی وہ اصل گمراہی کیا تھی جن کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی اس سوال کی تحقیق کے لیے جب ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ان کے عقائد و اعمال میں بھی ہم کو انہی دو بنیادی گمراہیوں کا سراغ ملتا ہے جو قدیم سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں یعنی ایک طرف فوقت طبیعی ربوبیت و الہیت میں وہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں اور ارباب کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کار فرما ہے اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان اور اجرام فلکی وغیرہ بھی دخل رکھتے ہیں اسی بنا پر دعا اور استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان بناوٹی خداؤں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے دوسری طرف تمدنی و سیاسی ربوبیت کے باب میں ان کا ذہن اس تصور سے بالکل خالی تھا کہ اللہ اس معنی میں بھی رب ہے اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اپنے سرداروں اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے اور انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے چنانچہ پہلی گمراہی کے متعلق قرآن یہ شہادت دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ سُورَةُ الْحَجِّ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت سرحد پر کھڑا ہو کر کرتا ہے فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو الٹا پھر گیا یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانے والا ہے وہ اللہ سے پھر کر ان کو پکارنے لگتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچانے کی یہی بڑی گمراہی ہے وہ مدد کے لیے ان کو پکارتا ہے جنہیں پکارنے کا نقصان بنسبت نفع کے زیادہ قریب ہے کیسا برا مولا ہے اور کیسا برا ساتھی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قل اتنبئون الله بما لا يعلم في في السماوات ولا الارض سبحانه وتعالى عما يشركون یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں کہو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا سورہ حامیم سجدہ اے نبی ان سے کہو کیا واقعی تم اس اللہ سے جس نے دو دن میں زمین کو پیدا کر دیا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہو قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم سورة المائدہ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں نہ فائدے کا حالانکہ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجْعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ سورة الزمر اور جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یکسو ہو کر اپنے ربی کو پکارتا ہے مگر جب وہ اپنی نعمت سے اس اس کو کو سرفراز کرتا ہے تو یہ مصیبت بھول جاتا ہے جس میں مدد کے لیے اس نے اللہ کو پکارا تھا اور وہ اللہ کے ہمسر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ یہ حرکت اسے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے اللہ کو پکار رہا تھا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون سورة النحل تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ کی بخشش سے حاصل ہے جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی کی طرف فریاد دے کر تم جاتے ہو مگر جب وہ اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ ہمارے احسان کا جواب احسان فراموشی سے دیں اچھا مزے لو ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا یہ لوگ جن کو نہیں جانتے ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کرتے ہیں اللہ کی قسم جو افطرا پردازیاں تم کرتے ہو ان کی باز پس تم سے ہو کر رہے گی رہی دوسری گمراہی تو اس کے متعلق قرآن کی شہادت یہ ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ سورة الانعام اور اسی طرح بہت سے مشرقین کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیں ظاہر ہے کہ یہاں شریکوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو اہل عرب کی نگاہ میں ایک بھلائی اور خوبی کا کام بنایا اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین میں اس رسم قبیح کی آمیزش کر دی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے شریک اس معنی میں قرار نہیں دیے گئے تھے کہ اہل عرب ان کو سلسلہ اسباب پر حکمران سمجھتے تھے یا ان کی پرستش کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے بلکہ ان کو ربوبیت و الوحیت میں شریک اس لحاظ سے ٹھہرایا گیا تھا کہ اہل عرب ان کے اس حق کو تسلیم کرتے تھے کہ تمدنی و معاشرتی مسائل اور اخلاقی و مذہبی امور میں وہ جیسے چاہیں قوانین مقرر کر دیں ام لهم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى کیا یہ ایسے شریک بنائے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے قسم سے وہ قانون بنا دیا جس کا اللہ نے کوئی اذن نہیں دیا ہے لفظ دین کی تشریح آگے چل کر بیان ہوگی اور وہیں اس آیت کے مفہوم کی وسعت بھی پوری طرح واضح ہو سکے گی لیکن یہاں کم از کم یہ بات تو صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے پیشواؤں اور سرداروں کا ایسے ضابطے اور قاعدے مقرر کرنا جو دین کی نوعیت رکھتے ہوں اور اہل عرب کا ان ضابطوں اور قاعدوں کو واجب التقلید مان لینا یہی ربوبیت و الوحیت میں ان کا اللہ کے ساتھ شریک بننا اور یہی اہل عرب کا ان کی شرکت کو تسلیم کرنا تھا قرآن کی دعوت گمراہ قوموں کے تخیلات کی یہ تحقیق جو پچھلے صفحات میں کی گئی ہے اس حقیقت کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے لے کر زمانہ نزول قرآن تک جتنی قوموں کا ذکر قرآن نے ظالم فاسد العقیدہ اور بدرہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کی ہستی کا منکر نہ تھا نہ کسی کو اللہ کے مطلقاً رب اور الہ ہونے سے انکار تھا البتہ ان سب کی اصل گمراہی اور مشترک گمراہی یہی تھی کہ انہوں نے ربوبیت کے ان پانچ مفہومات کو جو ہم ابتدا میں لغت اور قرآن کی شہادتوں سے متعین کر چکے ہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا رب کا یہ مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش خبر گیری حاجت روائی اور نگہ بانی کا کفیل ہوتا ہے ان کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب اعلیٰ تو اللہ ہی کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور دیوتاؤں اور جنوں کو اور غیر مرئی قوتوں کو ستاروں اور سیاروں کو انبیاء اور اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے تھے اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہیں کا مختار اقتدار اعلیٰ کا مالک ہدایت و رہنمائی کا منبع قانون کا ماخذ مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرکز ہوتا ہے ان کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسری حیثیت رکھتا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے بجائے صرف انسانوں ہی کو رب مانتے تھے یا نظریے کی حد تک اللہ کو رب ماننے کے بعد عملاً انسانوں کی اخلاقی و تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سر اطاعت خم کیے دیتے تھے اسی گمراہی کو دور کرنے کے لیے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں اور اسی کے لیے آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی ان سب کی دعوت یہ تھی کہ ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل شاہ ہے ربوبیت ناقابل تقسیم ہے اس کا کوئی جز کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی اللہ نے پیدا کیا ہے جس پر ایک اللہ فرما روائی کر رہا ہے جس کے سارے اختیارات و اقتدارات کا مالک اللہ ہی ہے نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی فرما روائی میں کوئی حصہ دار ہے مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہی اکیلا اللہ تمہارا فوق الفطری رب بھی ہے اور اخلاقی و تمدنی اور سیاسی رب بھی وہی تمہارا معبود ہے وہی تمہارے سجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے وہی تمہاری دعاؤں کا ملجا اور ماوا ہے وہی تمہارے توکل اور اعتماد کا سہارا ہے وہی تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے اور اسی طرح وہی بادشاہ ہے وہی مالک الملک ہے وہی شارع و قانون ساز اور امر و نہیں کا مختار بھی ہے ربوبیت کی یہ دونوں حیثیتیں جن کو جاہلیت کی وجہ سے تم نے ایک دوسرے سے الگ ٹھہرا لیا ہے حقیقت میں خدائی لازمہ اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہیں انہیں نہ ایک دوسرے سے منفق کیا جا سکتا ہے اور نہ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرانا درست ہے اس دعوت کو قرآن جس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ خود اسی کی زبان سے سنیے ان ربکم اللہ خلق السماوات والارض ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صورت العراف حقیقت میں تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا جو دن کو رات کا لباس اڑھاتا ہے اور پھر رات کے تعاقب میں دن تیزی کے ساتھ دوڑ آتا ہے سورج اور چاند اور تارے سب کے سب جس کے تابع فرمان ہیں سنو خلق اسی کی ہے اور فرما روائی بھی اسی کی بڑا بابرکت ہے وہ کائنات کا رب قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون سوره يونس ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے کانوں کی سنوائی آنکھوں کی بینائی کس کے قبضہ و اختیار میں ہے کون ہے جو بے جان کو جاندار میں سے اور جاندار کو بے جان میں سے نکالتا ہے اور کون اس کارگاہ عالم کا انتظام چلا رہا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈرتے نہیں ہو جب یہ سارے کام اسی کے ہیں تو تمہارا حقیقی رب اللہ ہی ہے حقیقت کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے آخر کہاں سے تمہیں یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ حقیقت سے پھرے جاتے ہو خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سورة الزمر اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا رات کو دن پر اور دن کو رات پر وہی لپیٹتا ہے چاند اور سورج کو اسی نے ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں آخر یہ تم کہاں سے ٹھوکر کھا کر پھرے جاتے ہو خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى اور آگے لا تصرفون سورة الزمر اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر وہی لپیٹتا ہے چاند اور سورج کو اسی نے ایسے ضابطے کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلے جا رہا ہے آگے یہی اللہ تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں آخر یہ تم کہاں سے ٹھوکر کھا کر پھرے جاتے ہو الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هاكي ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله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 الذين ظلموا أهواءهم بغير علم پھر آگے فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون سورة الروم آسمان کے رہنے والے ہوں یا زمین کے سب اس کے غلام اور اس کے تابع فرمان ہیں آگے اللہ خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ان چیزوں کی ملکیت میں تمہارا شریک ہوتا ہے جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں کیا ان چیزوں کے اختیارات اور تصرفات میں تم اور تمہارے غلام مساوی ہوتے ہیں کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو جو لوگ عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے تو ہم حقیقت تک پہنچا دینے والی دلیلیں اس طرح کھول کر بیان کر دیتے ہیں مگر ظالم لوگ علم کے بغیر اپنے بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور آگے لہٰذا تم بالکل یکسو ہو کر حقیقی دین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم کر دو اللہ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت کو بدلا نہ جائے یہی ٹھیک سیدھا طریقہ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سورة الزمر ان لوگوں نے اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا اندازہ جیسا کہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا قیامت کے روز یہ دیکھیں گے کہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہے اور آسمان اس کے ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہیں اس کی ذات منظہ اور بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا شریک ہو جیسا کہ یہ لوگ قرار دے رہے ہیں سورة الجافیہ بس ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمان اور تمام کائنات کا رب ہے کبریائی اسی کی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور وہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے رب السماوات والارض وما هل تعلم له سمیہ سورہ مریم کام لینے والے ہیں ان کے لیے تو ہم وہ زمین اور آسمانوں کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں لہٰذا تو اسی کی بندگی کر اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہے کیا اس جیسا کوئی اور تیرے علم میں ہے علیہ سورہ ہود زمین اور آسمانوں کی ساری پوشیدہ حقیقتیں اللہ عز و جل کے علم میں ہیں اور سارے معاملات اسی کی سرکار میں پیش ہوتے ہیں لہذا تو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ کر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو وال وکیلا مشرق اور مغرب سب کا مالک وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا تو اسی کو اپنا مختار کار بنا سورة المزمل ان هذه امت امتا واحدہ وانا ربكم فاعبدون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 اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کی بندگی شریک نہ کرے ان آیات کو سلسلہ وار پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی سافرنٹی کا ہم معنی قرار دیتا ہے اور رب کا یہ تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ کائنات کا سلطان مطلق اور لا شریک مالک و حاکم ہے اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور تمہارا اور تمام جہان کا پروردگار مربی اور حاجت روا ہے اسی حیثیت سے اس کی وفاداری وہ قدرتی بنیاد ہے جس پر ہماری اجتماعی زندگی کی عمارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے اور اس کی مرکزی شخصیت سے وابستگی تمام متفرق افراد اور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے اسی حیثیت سے وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی بندگی اطاعت اور پرستش کا مستحق ہے اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک آخ اور فرما روا ہے اہل عرب اور دنیا کے تمام جاہل لوگ ہر زمانے میں اس غلطی میں مبتلا تھے اور اب تک ہیں کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے پانچ مختلف نو ربوبیتوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے قیاس و گمان سے یہ رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیتیں مختلف ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں اور متعلق ہیں قرآن اپنے طاقتور استدلال سے ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اس مکمل مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق گنجائش گنجائش نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جس کے کے ہاتھ میں ہے اس سوا ربوبیت کا کوئی کام کسی دوسری ہستی سے کسی درجے میں بھی متعلق ہو اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی خدا کے لیے مختص ہے جو اس نظام کو وجود میں لائے لہذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ربوبیت کا کوئی جز کسی معنی میں بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے وہ دراصل حقیقت سے لڑتا ہے صداقت سے مو موڑتا ہے حق کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور امر واقعی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے